بہت اچھا سر ہاں ہمیں پہل جان والے خود کرنے والے لوگ لوگ نے جہاں وقت ادا کرو مسلمانوں نے آپ ہمانوں کو کھیل باتوں پر انتظام رکھنا کسان کے لیے ارمان ہے کہ کے ان کو انسان الگ ہوئے

اللہ کے حقیقہ اور پیغمبروں پر ایمان رکھنا تقریب پر ایمان رکھنا اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے اور کیا مطلب ایمان رکھنا ایک ایک ایمان کے الفاظ ہے ان کے الفاظ میں ایک رہے اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان رکھنا اللہ تعالیٰ کی آسمانی کتابیں اللہ کی ہیں اللہ تعالیٰ کی خاص سمجھنا یہ ہے اور کتاب کے اوپر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ یہ اس لیے اہم ملاقات کے ساتھ بات

اس بارے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے اور اگر کوئی انسان دو آنے کے بارے میں چاہتا ہوں کیا قرآن ہمیں کیا دعوت دیتا ہے قرآن کس چیز کا حکم دے رہا ہے یہ تو خیر آپ کی بات ہے آؤ ہاں قرآن کو کہو قرآن کو بولو قرآن کو دیکھو قرآن کا مطالعہ کرو قرآن خود تمہیں بتائے گا کہ قرآن کس چیز کی دعوت دے رہا ہے ہمیں حدیث یاد آئی امام محمد بھائی جان بتاوتانے میں نام سنا ہوگا بڑے میرے بھائی قرآن نے کو دادیوں کو عادل بنایا ہے سراسیوں کو تعلیم پیدا بنایا ہے آدمیوں کو اپنے کے لیے اور اور جتوں کو مسلمانوں اور انسانیت کو برقرار رکھنے کے لیے اور پسینے کے جگہ پر قرآن کے ایسے افراد تیار کیے ہیں کہ پسینے کی ضرورت نہیں تو قرآن کے ماننے والوں نے خون دینا سوارا چاہے کاشر تھا ادھر کرتا ہوا بیاں کرتے ہیں اس نے بات ہمارے ندی اگر ہرا سرا اپنے گھر کے سامنے چھوٹا تھا میدان تھا کو چند مہینے ہوئے ہیں اور اس نہیں ہوا ہے اور آپ نے ان دعوت دینا شروع کیا ہے اور قرآن کو پڑھ کر کے قرآن کیا ہے جو بلاش ہے اور برباد ہو جاؤں گا یہ کہتے ہیں میں اپنے کو نہیں کرتا ایسے ہی تار کر کے دیکھتا ہوں چہرے میں دیکھ لوں اگر وہ چل آگے گئے تو راستہ بدل دوں گا اور اگر نظر نہیں آ رہے گا تو راستہ بدل کے آگے بدل جاؤں گا خدشہ کر رہا ہوں گاؤں میں نے آتا دیکھے کے بعد تک نہیں رہے گا کی نظر ہمارے اوپر پڑ رہی ہے کام ہوتے محمد کو انہیں دیکھ لیا آپ کے ساتھ گیا کیا اس میں آج تک ملا اس بار کہاں جا رہے ہو کیا ہمارے پاس آ کر کے محسوس نہیں سکے کون کے نام ہو ہمارے سارے اگر آج تک ملا یا کون کے لیے محسوس نہیں سکے یاد کا سام سپورٹ کرتے ہیں

چاہیے اگر پڑھ جائیں گے

تھے اور دیش کو واقعات کے سبب میں چنگ کی مضبوط اور اللہ آ رہا جب ایمان رہے تو پتا چلا کہ آئے تو یہ کا کا تیار نہ بچوں کا تیار نہ کاروبار کا تیار چوبیس گھنٹے دو ہزار ناراش کے بدل کام سوچ کے بچہ کے بارے میں آپ کو بتا دور سے ہرائے کہ سوال کو سوال دیں ہمارے دوسرے پر اپنے کسوں والا کو رکھا اور کھان کر کے دیکھا بہت اچھا ان کے بعد کر رہے تھے نہیں رہے سایا ہے دھو دینا یا سوچو کس نام سے انہیں رکھتا ہے تمام لوگوں کو میرا خراب ہے میرے بھائیوں کو چاہتا ہوں